وعدهم خوب میری بات ہوں گی رام السلام علیکم پہلی مطلب آس پانا والی آپ کو شاہی جا رہا تھا جگ مشکلات نارائن ساتھ کا نام تھا ربیع الاول شریف مبارک مہینہ ختم ہوا ہے اور ربیع ثانی شریف شروع ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نسبت کا مہینہ مکیا اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا میں سبحان اللہ اس مناسبت ناچیز اس موضوع پہ کلام کرے گا غوث اعظم کی رسول اکرم سے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ ایک شیر فارسی کے اندر قدیمی مساجد تو لکھا درمیان اور ج محمد درمیان پاک گریب نبی ہے غوث اعظم اس شیر یہ موضوع حقیقت گویا موضوع اس شعر کی شرح اس مناسبت یعنی بیان کرنے پہلے سمجھو یہ ہے کہ شانہ دو قسموں کی ہیں بدنام مانے تھے وہ بھی یعنی کیا مطلب اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل نال جیڑیاں فضیلت بندے سے رکھ دیتی ہوں اتائی سمجھو وحدی سمجھو موہبی سمجھو جبلی سمجھو خلقی سمجھو تخلیقی سمجھو فطری سمجھو مطلب اللہ تعالی دیا رکھی یہ ساری پنجابی ٹھیک کی مطلب بن گیا رکھیے کچھ فضیلت ہوں کسبی کمائی آئی ایک اللہ تعالی سے رکھیے دوسری جیڑیاں کمانیاں پہ کرن دے نتیجے ملتی ہیں محنت کے نتیجے ملتی ہیں اگر فاطی نظریے دیکھو گے تو یہ دو چیزیں نظر آؤں گی ایک بندہ پیدائشی طور پہ ایک شیر دار ایک بچہ ہے وہ پیدائشی پانچ شیر شیر شیر دار گیارہ پہلوان پیدا ہوا ہے پانچ شیر دیکھیے چھ شیر دس ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوگا جا کے سارا پہلوان ہوں سڈے رنگے لگ محنت کرن پہلوانی نو نہیں پہنچ سکتے کیوں نہیں پہنچ سکتے کہ سارے اندر اللہ تعالی نے پیدائشی اور فکری طور پہ وہ جسامت وہ بدن رکھے ہی نہیں وہ قوت صلاحیت پیدائش ہی ہے نہیں جی سارے اسی ہوں کسب محنت کر کر کے مر جائیے تھک جائیے جو مرضی کریے اس مقام نہیں پہنچ سکتے یعنی پہلوانی ہے انہیں ہے کہ نہیں ہوں ایک بکری کا بچہ ہے ایک ہاتھی کا بچہ ہے کن فرق ہے اللہ تبارک و تعالی کے مانوی کمالات شانہ سکھنا روحانی انہوں بھی قدرت والے نے اسی طرح فرق رکھے نے کوئی فطری اور فلکی طور سے با کمال پیدا ہو کمال اللہ تعالی رکھ سکتا اور وہ ایسے رکھتا ہے کہ انہوں ریش جہی ہے نا وہ پھر نہیں بنتی وہ حسد بن جاتا ہے یا کفر بن جاتا ہے اندر ریس نہیں کرنی چاہیے ریس کرنی چاہیے جہیا کسبی چیزاں نے جہیا محنت نال اتا ہو جائے سمجھ نہیں لگی تو نبوت جیڑی ہے یہ محل اتائی اور وہ بھی چیز ہے کسب نال حاصل نہیں یہ تو خصوصا نہیں ہو گیا تو پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ اور آپ علیہ سلاد تو وہ تسلیم یہ دو کوشان خاص اللہ تعالی نے آپ پیدائشی طور پر دولت بتا فرمائیے یہ صرف آپ نے دعویٰ فرمایا تو برحق دعوی كنت آ كنت اولا نبيين في الخلق واخرهم في البعث امام جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ فرماندے ان متعدد طرف نال سندہ نال روایت کیتا گیا تو کم از کم حسن ضرور ہونی ہے صحیح اتنے درجے ہو سکتے ہیں تو حسن ضرور ہے مطلب یہ فرمایا میں سب نبیوں تو سدائش پہلے اعلان نبوت کے بعد ٹھیک ہے اول نبی جی اور آخر نبی جی دو سفت نبی بات دیا اللہ تعالی جی آپ اپنے ذاتی خدائی الوہی اختیار دے دیتی ہے دخل ہے آپ کی کیتی کا دخل ہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کسب کا دخل مجھے نہیں تا کر کے دونوں شانہ کی ریس کسی نے بھی کوئی نہیں ہو سکتی نہ ہی بن سکتی اللہ تبارک و تعالی بنا ہے جس طرح مخلوق ہوں خالق بھی ہوا اس کو اختیار ہے جنہوں چاہے جس شان فضیلت جس کام واسطے پسند کر لے اس ذات پاک نے آپ علیہ سلاد و تسلیم نو دو شانہ محض اپنے فضلو کرم عطا فرمائی ہے جہد آپ کی ذات شریف کے کسب اور محنت نو اور کمائی نو عمل نو دخل سمجھ آئی کہ کچھ فضیلت ایسا نے کہ جی میں ارد کی وہ ہوتی ہیں کمائی تو محنت نہ ہوں اپنی بھی ہو سکتی سنگیاں بیلیاں کی بھی ہو سکتی خاطم بھی ہو سکتی گلاما بھی ہو سکتی گلاما کی محنت اپنی محنت ساری کٹھی کر کے کسی خاص شان فضیلت کا سبب بن جائے قدرت والا یہ بھی کر سکتا سید صلی اللہ علیہ وسلم ذات شریف کیونکہ مناسبت بنانی ہے نا رسول اکرم اور غوث اعظم دونوں مناسبت بن گیا جی مار کرنا یہ سمجھ تو جناب علی آپ علیہ تو و تسلیم کسب اور محنت اور کمائی اور آپ کے غلام یعنی امت سابقین نبیاں تو رل کے بھی آپ علیہ السلام و تسلیم کشان اور مقام دیوار وہ مال اللہ تبارک و تعالی عطا نہیں نسب کا بھی دخل ہے سمجھ نہیں آئی مطلب وہ کہڑی اللہ قیامت دے اندر مقام محمود کا میلہ کیڑا مقام مقام محمود مقام محبوب ایسا مقام ایسی قیام گاہ ایسی تھان یا ایسا مرتبہ خود مقام ہی محمود ہے تو محمد کو ایک مقام محمود دیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اتے اس مقام کا ایک نام مقام ہے محمود اور دوسرا نام وسیلہ ہے تیسرا نام مقام شفاحت ہے شفاحت ہے کبرا کا مقام تھلے والی شفاحت نہیں شفاعت کبرا کا مقام بڑی سخت یعنی ایسی شفاعت جس کو فیض یاب کافر بھی ہو گے تو ہو گئے وہ ہے اس کا مقام کتنے آپ نے یعنی شفاعت کرنی وسیلہ اور مقام محمود یہ آپ علیہ سلاد و تسلیم کی محنت کا بھی کرتا ہے امت خدمت جی وہ بھی شامل ہو ہے پرانے مجید فرقان حمید نے یہ دسیا مقام محمود آپ کیوں عطا ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك محبوبہ تحجد کرو اچھا صرف کیتا ہے کسی ہو نینا پھیلا تل نفل منا زائد باقی تیری ساری امت کے جو فرد نماز ہیں ان تو بعد اصا تھے ایک اور نماز فرد کی باقی پانچ فرد نے حبیب خدا دا فرض نماز عسى يبعثك ربك مقاما محمودا ابھی اچھا۔ پہلے اور امام زرقانی نے شرح زرقانی اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف آسا یا رسول کریم کی طرف آ گئے آسا کا مطلب امید ہے یا قریب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام معمول اللہ تعالیٰ کی طرف یا رسول اللہ کی طرفوں جب کسی کام پہ آئے نا امید ہے کہ تمہیں ہو جائے گا اتنے یقین ہی ہوتا ہے کیونکہ اللہ رسول کی گل ہے نا تیری ساری امید سے پاوے پوری ہوگی نہ ہوگی سونے کی تو پھر پکی ہے لیکن اچھا پھر آخیا اتنے کیوں ہے کیونکہ یہ ہے کہ کسب اللہ کسب اپنی محنت دخل دیتا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب امید ہے یا قریب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محبود عطا فرما دے مطلب نفل لوکا فرد تیرے کیڑا سہجو دارا یہ پڑھیا کرو مقام محمود عطا ہو جائے ہوں دیکھو نفل دشمن سجن منکر بکر ہر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کر مقام محمود بنے اس واسطے ہر ایک نے حمد کر دی تو نام مقام محمود ہو مقام شفاعت کبرا کیوں ہے ہر ایک کی شفاعت کرنے سارے سب نے وسیلہ کیوں ہے کیا بلکہ سلاد تسلیم کا کائنات کی ہر چیز واسطے وسیلہ ہونا تمام انسان واسطے وسیلہ ہونا اتنے ظاہر ہونا تو مننا پڑنا ہر کسی یہ جہان جہاں دنیا کا نا یہ بزرگ فرما نے اللہ تعالی نے اس جہان اگلے نے فرمایا جو مٹی جزا کا تیر تو یہ ہے رات تے رات چیزاں نہیں کھلتی دن کھلتی اسے چھپے اتے ظاہر ہو جان گے تو جیڑیاں چیزاں اتنے نہیں منیا جی جب اتنے ظاہر ہو جان گیا برابر تصویر کرنا پڑنا اتے کئی وسیلا مننا بہت ہی اور ہو جاتا ہے مجبور ہو اختیارات سارے سب ہونے کوئی اختیار بندے اللہ یار اللہ خاص کیا ہے یا غوث اعظم زندہ یہ پھر اختیارات ہے کوئی حق نہیں ہے مطلب کہ جی میں مرضی گناہ سوا سب وہ تھے مالک ہی ہوگا تصرف صرف اسی کا ہوگا تو وسیلہ اس مقام شریف میں وسیلہ آتا جائے اچھا، دیکھو وہ جڑا پہ ہوتا ہے دو چیزوں میں آپ کی تحجب دوسرا امت دعا تیسرا امت کا درود کیوں مریدا کا عمل مرشد کے کھاتے چاہتا ہے نام مرشد کا مقام بدتا ہی رہتا ہے بدتا ہی رہتا ہے بدتا ہی رہتا ہے کیوں بدتا ہے کہ مرید نے شو کرنا ہے اللہ کا قانون جیڑا کوئی اچھا طریقہ روش طریقہ جاری کرتا ہے کرنے والے کا جو سواب اللہ تعالیٰ جی میں کرنے والوں کا کفائے جب کسی دیر کام کی کوئی رہبری کرتا ہے تو ایویں سب جو فرمایا حدیث شریف تو کرن والا ہے یعنی تباب اجر و سباب اور مرشد کے کھاتے میں مریدان کا عمل لکھا ہے تو سارے مرشد کٹھے کر ساری امت کٹھی کر انہوں دے اعمال سارے جی دے کھاتے گئے حبیب خدا دے کھاتے سارے سابقین نبیاں دے عمل نبیاں دیا امتاں دے عمل کیوں کہ آپ علیہ السلام تو تسلیم جی امتاں دے نبی نے ایویں نبیاں دے بھی نبی نے اللہ اللہ دعوگنے مخان مقام محمود وسیلہ اور مقام اور کبرا عطا ہو رہے دو کیڑی ایک آپ علیہ سلاط و تسلیم کا عمل تاجر اور دوسرا امت کی دعا اور ضرور یہاں دونوں دعوا نو میں ثابت کر قرآن پڑھ دیتا وہ تاجر آ اور مقام شفاعت وہ ایک اس کے اوپر میں اتنا ایک کہہ دیں کہ شفاعت کی کئی قسموں نے جڑے ساری دنیا کائنات پھسی ہونی میدان معاشر کسی کے ہوش ٹھکانے نہیں ہونی اس وقت اللہ تبارک و تعالی غضب جلال سے انتہائی پھر اس ذات پاگ نے حساب نے شروع کرنا ہوں اتے حساب شروع کراؤ راستے نبیاں کول جان گے پھر پا کے سید الانبیاء کو ہو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ وہ مقام پہ کھڑو کے جن مقام محمود آ سب کا وسیلہ بن مکھاؤنا ہے اور شفا صحیح شروع کرنی جس کے نال تمام لوگ دا حساب شروع ہونا ہے اگلیاں شفاعت پھر شروع ہونا پھر تدر والا کھل جائے گا نا پھر جی میاں کوٹلا شریف والے آ گئے گئے ہاں جی، پھر میاں شرف پوری آ فلانے گئے ہر ہر بزرگ ہر پھر وہ آپ اپنے درجے کے مطابق شفاعت کرنی لیکن سب دروازے بعد شفاعت کبرا کا بڑا دروازہ مستفا یا اسی گل اسی گل سڈے پیر باہو سرکار نے اپنی زبان بیان کرنا آمند نے بسم اللہ ماتا دے محمد نو وسیلہ کیسی عجیب گل اس دعا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود شرع فرمایا فرمایا ہے وسیلہ پاک نے شفاعت دے دیا کہ سبحان یہ محل سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تواضع ہے کہ محل کے ناگرو پاک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کی کی بارگاہ کے اندر اس اس خدمت خدمت وجہ وجہ نال نال یہ نامہ بھی لکھا جاوے گا آپ کا مقام محمود سمجھ میں ایسے آنے کس نے چیری کی بھی اگ بجا چڑ د ہاں۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ عمر شریف کرنا سے گئے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اشرف شراب کی دعائے مولا ترسنا فرمایا عمر عثمان اپنی دعا میں شریف کری بلائیں بلکہ آپ علیہ السلام کے بارے ہوتا ہے آپ بیبیاں بیبنیا مائیاں کے دروازے کے دے سر میں محمد سان اپنے کرے آج پتا لگ جانا ہر کسی دیکھا ہے جو بھی کچھ کسی نال آتا پیا محمد پال سرکار کے وسیلا کر کے آپ ماتا وسیلا دجا ترود شریف اللہ صل على محمد اے اللہ محمد پر رحمتہ بھیج جڑا کہنے اگلا محمد کا یہ مطلب یہ ہے اللہ تعالی جہاں کا بھیج لیا لیکن اس دعا کی وجہ کیونکہ درود ملیا محبوب کے سر پہ ادھر بھی شامل ہو جان اس واسطے انہیں مقام محمود بھی اخیری اٹائی اللہ تبارک و تعالی طرف جڑی ہو رہی ہے محبت اور آتا جاری ہو رہی ہے کنا چیزاں کا کنا چیزاں کی وجہ نال ایک تہجد ایک دعا ایک درود اللہ کی عطاتیں دوسری ہو گئی کسبی محنت ٹھیک ہے اللہ سونے نے اپنے پاس محمد کریم ہوں یہ بہت سوال ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کر کے آپ جب پیدا ہوئے نہیں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے سجدہ فرمایا مناسبت رسول اکرم پر غوث عالم غوث عالم محمد اللہ اللہ تعالی طرف سارے بندیاں بادشاہ بھی اس درجے کی ولایت مت عام سمجھے سمجھ نہیں سڑکے جاوا غوث پاک میرا رضی اللہ تعالی نو آپ کا روزہ رکھنا تدش سونے نبی نال رنگ رل گیا کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم شریف سے مکھی نہیں تھی گئی گل مکھی پکے حوالے نال گل ثابت ہے امام ابن حجر حسلانی نے کتاب لکھی اور اس بات نشان رکھو غب کر شاخی مذہب کے بہت بڑے بڑے خوش ہوئے تھے بڑے بڑے محقق قسم کے بندے نے آپ اس کتاب کو لکھے غوث پاک میرا اللہ اکبر آپ کے جسم شریف مکھی مکھی نہیں سی کسی کسی پوچھا حضور کیوں آپ نے فرمایا فرمایا یا یا شیرے دے سڈے کو نہ دنیا کی میل نہ آخرت آخرت کا کا نہ شہد لگا دنیا کلندر اقبال فرما تیرے آتا بو گی نجود نمو دیا یہاں مرنے کی باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود ایک تحجد نال ملے ایک امت میں دعا صلی اللہ علیہ وسلم ملے اپنا یقین جو ہے غوث پاک میرانو غوثیہ پہ قبرہ دا مرغان کیوں چل رہی ہے اللہ تعالی نے ہوئی کرنا سر اللہ بتائی ہوئے سنو قسم و ساتھ کے قبضہ قدرت میری جان ہے میرے ہر دل میں نے مجبور شہر سونا ہاں، ہاں، ہاں، کا ملک سونا ایک واحد غوث پاک کا پوری دنیا پوری دنیا بابو بارو لگ گئے روکے وہ بھی جب کرتا ہے تین سو او پیران سبحان سب کے جانا بولو قربان کرتے پیر باہو جیسا کیسی عجیب گل اپنا مقام دستے میں پیر بہو اپنا مقام تذکر دیجیے میرا کہنا اس کا چل جاؤ آپ فرما دے میں سو آدمی ہزار توجہ ہے اچھا یہ دسو بارہ پہلو ہے کہ یار کر کے جوڑیا کوئی روکے یہ یہ گی نہیں کیوں کیونکہ جوڑ جوڑن والا ہی رب بندہ لگے ہاں جو ہے عجیب و غریب تھی اور میں لل پڑ بیٹھا راتی پڑی کہ جی کرنے والا بن جی شان والا بن اللہ آپ نے شیخ سن مرشد پا سن شیخ حماد کپاس دباس زندہ برابر آپ شیرے تو مکھیاں بہن مرلی شیرے اور سمجھ رہا کہ میں نے فلانے دسیا امام نے فلانے نے فلانے نے فلانے نے فلانے نے توڑ ہو اس کا سمجھ رہا اب یہ گل سمجھ رہا ہے یہ سمجھو گل نہیں کرنی وہ سمجھ رہا ہے حضور شیخ حماد عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مرشد نے آس پاس میرا ایک دن اپنے مریدا ساتھی نال لے کے قبرستان ور گئے شیخ امبال مرشد پاک نے قبر شریف کے نام گزرے نے کھلو رہے ہاتھ مبارک کتے دعا واسطے گرمی لگی سی دعا لمبی کر دیتی اینی لمبی ہو گئی مڑکو مڑکی پسینو پسینی مریدین بھی حیران دعا کی لمبی کو آپ دعا مانگے رہے بابا چیر کے بعد چہرے شریف کا ہاتھ مبارک دے رہا ہو دیر کے چہرے مبارک سے مسکراہٹ آئی خوش ہو کے واپس ہو گئے فرمایا بڑے خوش خرم نے لیکن ہاتھ شریف میں اپنا بنی کرتا کھلوتا میں حیران ہوا میرے مرشد ہاتھ شریف کیوں کھلوتا میں پوچھا دور خیر آپ فرما کرے اب کاجل تیری وجہ میرا ہاتھ جڑ گیا میرے ہاتھ جوڑا کپڑے کا لیا میں یہ نہ ہوگا سردیاں کا موسم یہ بچا لیا فرمایا میں ٹکا لگا سا دریا باہر تشریف لے آئے کپڑے بدلے تکلیف بڑی ہوئی لیکن توجہ فرما کوئی محسوس نہ کرایا مرشد پاک ایک کام اس واسطے کرتے سن ازمان بھی خاطر دیکھیں گے صحیح پوری سچا ہے کہ نہیں بڑے حسینی خون والا سی رب نے خیال شگلا والا سی آج فرما میں باہر نکل آیا ہوں چلے گئے تم اپنا گھر چلے گئے مرشد پاک کا وشال ہوئے وہ باں فری گئی ہے جی بان بان دھکا ماریا گاؤں پانی مرشد ہے کر رب سونے فریاد کرے گا فرما نے میں واسطے ہاتھ اٹھائے دیکھے پانچ ہزار اللہ دے قبرستان دعا منگے سر مولا ابدل قادر دے ہاتھ خالی Thank you. تو جو ہے دعا منگیے بابا منگتے رہے مولا سونے کی مارکا مقبولیت مرشد نے وہی مبارک گیا کم نہیں سی کرتا قبر شریف چوکے اس نال ملایا فرمایا نے میرے ہاتھ بنا سرایا اللہ خاص مناسبت پاک محمد آپ تو عرض کرنے لگے دو میں بزرگ ایک جمعہ تک کا وقت دو اسی کشف کر کے جناب نو عرض کریں گے آپ نے فرمایا نا دو جمعہ کی ہے جمعہ کی ہے کہ تسی ایک تھے بھئی تو انشاءاللہ رب ایک تھے کھولے گا بیٹھ گیا سبحان بس ایک بزرگ کیا ہے باہر گیا ہے پھر مدر کر بھج گیا ہے دوسرا بھی گیا ہے پہلا جگہ گیا اور کیا کر رہے ہیں اللہ بنایا عبد القادر کی وجہ ہو گیا سی دعا میں میں صحیح کر ہاں۔ دوجا بھی بھی بھی آیا تصدیق کرنا وا اللہ دسیا ہے ہے سمجھ آئی گئی دسو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تمام گیا تمام گیا نبی پاک کے خلیفے نے وہ جرپے لگے پھر آپ کے خلیفے ہو جڑے آپ کو بعد انہوں نے چار خلیفے ہوئے ٹھیک ہے ظاہری کہ ولایت کی خلافت پھر غوث پاک مولا علی کے واسطے نال جی غوث پاک نو لگی اس تو یہ ایسا ڈر دوبارہ ہے کہ واقعی اتنے بغیر اتو ٹھلبا روان دے کسی نے ولایت میں حق دیے کر کے ربانی رحمہ اللہ فرما نے کیا نے یہ میرا عقیدہ ہے میں کہنا بھی ہاں ماننا بھی ہاں پڑھنا بھی ہاں کنڈ سے ہاتھ مار کے فرما نے نہیں مننے آلہ بس یہ آلہ کی ہے وہی مونی کرواؤ سب لوگ مارے مارے مارے زیارت بھی کرا سکی قدم تک پہنچا سکیا کیوں ایڈے ولیاں ہے نقش بندی نے پر غوث پاک نو آخر کسی بھی سلسلہ نہ ہو جاؤ پھر آنا غوث نہیں ہاں, ہاں۔, ہاں، جنا پچھے مرکز پہ آخر ہے باقی جڑے اس طرح کی گل نہیں مانتے وہ بھی لکھن تو مجبور ہو گئے ہاں جی مولوی اسماعیل تیلوی نے خاص لکھا نہیں سراط مستقیم کے آخر میرے مرشد نقائد دینے دو روح آ گئی ایک غوث پاک محمد پاک ایمان رکھ کے ایمان کی دولت لینی پیٹھی ادا کہ ہر بندہ بڑا ہوتا ہے ڈالے عجیب و شریف کٹی کسی کے بعد انہیں یہ نہ فرمایا مدد سدھا کر دیا انہیں یہ آخیا سی تا نبی مردے زندہ قرآن سڈے نبی لگایا قرآن ہوں کیونکہ حضرت لگایا مقابلے کی گل آ گئی سامنے ہاں؟ بابے نے جلا لے آپ فرمایا اچھا چل اچھا، چل چلو اچھا۔ سم کیا آپ کیوں فرمایا میرے حکم نا لوگ محمد یا تیرا محمد کی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالی نے فرمایا شروعات جیو حضرت فرمایا میرے حکم لانے مردہ حضرت میرے حکم والا ہو حکم لالا میرے حکم لالو اللہ نے حکم لالو گلا کن کن ہر بولنے والا رب اٹھ بولے حضرت زبان بولنا رب زبان بولا جا رہا زبان نے اور شان اللہ اللہ تعالی ہے قرآن چاہے ماشاء حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام و تسلیم دور سے درخت کو ایا موسی انی انا اللہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے صاحب بلا موسی آواز درخت کو آئی آئی آئی آئی خلیفہ میرا اللہ کے ساتھ کوئی وقت ہوتا ہے لا مقرب ولا نبی نہ سکتا سکتا نہ فرشتہ مقرب آ آ کوئی نبی مرسل اس سے گنجائش سوائے رب دے دے بس وقت ہے فقیر کی زبان سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں دور تو میں بولا جا پیا جی نا کوئی شاید بندے کا چکاوا جمع ہو جائے فلانا ہو جا جیڑا بھی سی آپ نام لے کے فرمایا وہی بات زبان شریف نکلے کون فلانا فلانا ہو جا جا بن ہو گئے مناسبت توجہ ہے کہ نہیں يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا روشن دلیل یقینی حقیقی جس دلیل شک نہ ہو سب کے جاؤ اندر پاس محمد برہان ایسی برہان جسم ہے کلام بھی کتنے جاتے کلام کرنا حصہ پرانے شروع کرنا نشان رب کی طرف اللہ تعالی نشانی دے جی وزیر یا کوئی افسر کسی علاقے کا مقرر ہوتا ہے تو تقرری کا پروانہ ملتا ہے وہ جا کے وساوے گا اگلے ابھی چھٹ دیں گے ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا بزرگ فرما دے نہ مدرسہ نو دیوبندی تحریر لکھنا پیا افسر کو بادشاہ کی طرف سے تقرری کا پروانہ ہر وقت ملتا ہے اور وہ ہر وقت اس کی جیب رہتا ہے ساتھ رہتا ہے جب کوئی دلیل پوچھے تو وہ نکال کے پیش کر دیتا ہے موجودہ جو ہے پھر جدھر جانا ادھر بزرگ لکھا ہے آلمان حضرات نے یعنی اینیاں نے جنیاں بارش دے قطرے سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں کہ اگر نانا جی کے رب قرآن بن کے آئے چلے جو محمد کی درمیان میں سمجھ آئی جل شانه وصلى الله عليه وآله وبارك وسلم امبیا موتی امبیاں